گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے ہر جھکائے ہوئے بادی دے پورنم نکلے سیشو پر دلد کمر باندھ کے باہم نکلے فرماتے تھے اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گری زہرا کی صدا ہے ایک قسمت ہمیں اس دست میں لے جاتی ہے سے جب بہر سفر سید عالم نکلے آئی دینا کی صدا ماں خدا حافظ نانا خدا حافظ ایک سید کا مدینے سے چلا قافلہ آئی دینا کی صدا ماں خدا حافظ نانا شبیر مسافر سے وطن چھوٹ گیا ہائے غربت کا سفر دل کا سکون لوٹ گیا شبیر مسافر سے وطن چھوٹ گیا ہائے غربت کا سفر دل کا سکون لوٹ گیا تھام کے کل کو جگر بھائی کرے یہ بکا دیجیے مجھ کو دعا خدا حافظ نانا خدا حافظ بھائی کے ساتھ یہی ہے میں نے بھی کیا گھر رہے یا نہ رہے باقی رہے دین خدا بھائی کے ساتھ یہی عدم ہے میں نے بھی کیا گھر رہے یا نہ رہے باقی رہے دین خدا باندھ کے سر سے کفن لشہے کر بلا ہے یہی لب خدا حافظ نانا خدا حافظ نانا ہاں جی، خدا خدا حافظ نانا خدا حافظ شبیر ہاں جی، ہاں کے کلفے کی خدا خیر کرے اور سادات کے پردے کی خدا خیر کرے ہائے شبیر کے کلبے کی خدا خیر کرے اور سات آگ کے پرچے کی خدا خیر کرے ہو ستم لکھ مگر پہ رہے گردا بس یہی کرنا دعا ماں خدا حافظ نانا خدا حافظ کی صدا ماں خدا حافظ نانا خدا حافظ شہن شاہ امم جی نہیں پاؤں گی میں انو محمد کی قسم دور ایک پل بھی نہ ہو مجھ شہن شاہ امم جی نہیں پاؤں گی میں انو محمد کی قسم بھائی کے بعد تو بن جائے گا جی نہ سدا نہ ہو مجھ پر یہ جپا ماں خدا حافظ نہ خدا حافظ جشت چلے آپ کے روزے پہ اب سبر جلائے گی دیے ہم تو مرنے کے لیے گھر سے صبح جشت چلے آپ کے روزے پہ اب سورج جلائے گی دیے آپ راضی رہے راضی رہے ہم سے خدا کچھ نہیں کے سوا ماں خدا خدا حافظ نانا ماں خدا حافظ نانا خدا حافظ کوئی دن نہ سکون سے گزرا ہائے امت نے ہمیں چین سے جینے نہ دیا بات بابا کے کوئی دن نہ سکون سے گزرا ہائے امت نے ہمیں چین سے جینے نہ دیا حرمت دین بچانے کو چلا کپلا جانی بے گھر وہ بلا ماں خدا حافظ نانا خدا نانا ہے جس کی یہ سزا پائی ہے جو یہ سادات پہ مشکل کی گھڑی آئی ہے کون سا جرم ہے جس کی یہ سزا پائی ہے جو یہ سادات پہ مشکل کی گھڑی آئی ہے چھوڑ کے گھر کو چلے لے حرم بے فتح بھائی روک ہے میرا ماں خدا ہو پانا خدا خدا نانا خدا ہاف سب کسام خدا نانا خدا ہو وقت سب قیامت کا بڑا دینا پر اش کی آنکھوں میں تھے اور بہن یہی تھے لب پر وقت سب دریا قیامت کا پڑا بہن پر اش کی آنکھوں میں تھے اور بہن یہی تھے لب پر ہائے نے دیا کیسا یہ ہم کو سلا ہو گئے تم سے جدا ماں خدا حافظ نانا خدا حافظ